تمام ضروریات کا جامع استغفار حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ آسا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم کھڑے ہو گئے تو آپ نے یہ دعا دی اللہ اللہفلن ورحمنا ورض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله ترجمہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے اعمال قبول فرما اور جہنم سے نجات عطا فرما اور ہمارے تمام احوال درست فرما صحابی فرماتے ہیں گویا ہمیں اچھا لگا کہ آپ مزید ہمیں دعا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے آپ کے لیے تمام کاموں کو جمع نہیں کیا یعنی دعا یہ دعا تمام ضروری حاجات کی جامع ہے عن ابی امامت رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متكئ على عصا فلما رأيناه قمنا فقال لنا الى آخره مغفرت اور سیدھا راستہ استغفار کے یہ الفاظ بھی حدیث میں وارد ہوئے ہیں رب اغفر ورحم وحدینی لسبیل الاقوام ترجمہ یا اللہ مغفرت فرما رحم کر اور مجھے سیدھا راستہ دکھا